نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی اور اللہ کے حضور آجزی اختیار کرتے ہوئے کھڑے رہا کرو